متوفی کا کمانا ممی تو ہے ابن عباس نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما ہم کہتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ توفی کا مانا موت کسی لغت میں نہیں ہے جو اس کا مجازی معنی ہے اصل معنی ہے واقعہ میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں یعنی اٹھا لینے والا ہوں مال جیسا سمجھ رہے ہو دلیل دیکھو حضرت نیچے کھڑا ہے نیچے اس کے ذرا نیچے آ جاؤ امل لدین آ منو عامل فاجو ہم اجو جی۔ فیہم جو جہاں ہے اب کرو گے کرو گے اجرتوں کو مار دے گا اللہ مار دے گا یا پورا پورا دے گا جی معلوم ہوا تو وفی کا مانا موت نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی مطلب تھا تو فقط رافیوں کا کہہ دیا جاتا ہم کہتے ہیں فقط رافیوں کا ہوتا تو تمہیں بولنے کی کا موقع مل جاتا تم کہتے ہیں رفے روح مراد ہے اس لیے اللہ نے متوفی کا بھی بول دیا ہے انہوں نے کہا پھر متوفی کا ہوتا سر ہم کہتے تمہیں بولنے کا موقع مل جاتا تو اس کا معنی موت ہے گویا متوفی کا بغیر رافیوں کا کہ ناقص ہے رافیوں کا بغیر متوفی کا کہ اللہ نے دونوں کلمے میں بول دیے تاکہ کسی کو بولنے کی موقع نہ ملے باقی رہا وہ اتنے پاس والی روایت تو جواب دیا کہ وہ روایت منقطع ہے سمجھا اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نمبر دوم جواب کہ اگر مان لیا جائے مومی چوکا کا معنی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اصل کہ میں تجھے اپنے وقت موت پر ماروں گا موت کب آئے گی تبھی موت آئے گی وقت موت پر یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ کو تو آئے ہوئے ہیں باہر پر میں فی الحال تجھے اوپر اٹھا پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے مقدم کو مؤخر مؤخر کو مقدم کر دیا ہم کہیں گے یہاں واو ہے جو ترتیب کے لیے نہیں آتی ہے جس طرح کو پیچھے گزر آیا ہے اب کرو مانا اللہ یا عیسیٰ جب کہ فرمایا اللہ پاک نے اے نے مریم علیہ السلام بے شک میں مارنے والا ہوں آپ کو وقت موعود پر تبعی موت سے وقت موعود پر تبعی موت سے برا سے ہو گئے لیا اور فی الحال اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے بم کا نمبر تین تیسرا وعدہ اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا من الدین کافا یعنی ان کی تہمت سے یعنی ان کی وہ جو تہمت لگاتے تھے نا یہودی بےمان بے ہے سمجھا اس کی بات ہے یہ حضرت یہ جو میں نے آپ کو دوسرا جواب بتایا ہے کہ اگر متوفی کا کمانا ممیتوں کا بھی ہو پھر بھی مطلب اس کا یہ ہے یہ تفصیل ہے اور جو میں نے درمیان میں جواب دیا تھا وہ اس کا اجمال ہے کہ تم کہہ دیا کرو کہ ٹھیک ہے اگر مطلب فیقہ مانا میں نے تو کہا تو گیا اس کا مانا مادی والا تھوڑا اس کا مانا مارنے والا ہوں تجھے مستقبل کیا تھا مستقبل میں آپ پر موت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں سمجھے نا بات تفصیل اس کی وہی ہے جو میں نے بتائی ہے دوسرے جواب کے اندر وجائل اللہ دینا چوتھا وعدہ اور کرنے والا ہوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا آپ کا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا مت تک کیا مت تک یہودی اور اپنا مغلوب رہیں گے اور عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے کیا کہہ رہا یہودی کیا رہیں گے مغلوب اور مسلمان اور عیسائی کیا رہیں گے غالب اب بھی ایسے ہیں یہودی جو ہیں وہ نسارا کے تحت ہیں نا جی, جی, جی. نسارا کے ذریعے وہ سارا کام کر رہے ہیں بےمان ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے کرو مانا اور کرنے والا ہوں میں ان لوگوں کو جو اوپر جنہوں نے کفر کیا کرنے والا ہوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے تیرا اتباع کیا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا کیا بات شگردوں کے شگردوں کا شگرد ہے سمجھا ہاں امام بخاری علیہ علام کی بخاری شریف باقی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں امت کا اجماع ہے لیکن یہ یاد کر رہے لوگوں میں غلط مشہور ہے اگر بخاری شریف کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو پھر قرآن کے برابر ہو گئی یہ تو صفت ہے اللہ کی کس کی صفت ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے چاہے پاک ہے ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہونا یہ کس کی صفت ہے کلام اللہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے سمجھا دار پتنی نے کتاب لکھی ہے تو تب وہ الگ سے ہیں اس میں سو اعتراض کیا ہے بخاری پر سو اعتراض کیا ہے مسلم پر جی، ہاں اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکا حافظ کے نے رحم اللہ نے بڑا زور لگایا لیکن جواب نہیں دے سکا پاری میں تو کھڑا ہے اکرما اکرما شیعہ ہے پرلے درجے کا اور اکرما شیعہ ہے یاد رہے گی یہ بات یہی اکرما ہے بخاری شریف کے اندر ہے جس نے حضرت ابو حرانہ کو احمد کہا ہے بخاری میں ہے کہ اکرما نے ابو حرانہ کو کیا کہا احمد کہا اب فرماؤ ابو کو احمد کہنے والا مسلمان ہے ظاہر ہے اس کے دل کے اندر کوئی خباست ہے نہیں اور اکرما کی روایتوں سے بخاری بھری پڑی ہے جگہ جگہ اکرما کا نام ہے بخاری کے اندر جی اور وہ جو ہے سفایا امار تخت الحلفیت الباغ اس کے اندر یہ اکرما کھڑا ہے ید وہ زندہ ہوا لنڈار جی مانا کرو حضرت سما الیہ مر حکم نمبر پنجم ہے پانچواں وعدہ ہے سما الیہ جیو حکم اس کے بعد میری طرف واپس آنا ہے تمہارا دنیا و گرد سے دنیا و گرد سے تم میری طرف واپس آؤ گے تو آمو بین حکم بس عملی فیصلہ کروں گا میں درمیان تمہارے بار بار گزر آیا کہ فیصلے سے مراد کیا ہے عملی کیونکہ دلائل کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے عملی فیصلہ کروں گا میں درمیان تمہارے بیچ ان مسائل کے جو ہو تم بیچ ان کے اختلاف کرتے ہو تم امل لدینہ کا فاروق بیان فیصلہ وہ فیصلہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ کیا ہے یہ فیصلہ آئے یہ تخویف بھی ہے ڈراوا بھی ہے پتہ ہے پر وہ لوگ جنہوں نے کیا تو پس عذاب دوں گا ان کو عذاب سخت دنیا کے اندر بل آخرت اخرویا اور آخرت کے اندر وہ مال احم کاریہ اور نہیں ہوں گے بات تو ان کے کوئی مدد کرنے والے وہ امل لدینہ بھی شارت اور پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت دیا وہ عامل قوت عملیہ اور عمل کرتے رہے اچھے وہ سمرائے تک پورا پورا دے دے گا ان کو اجرتیں ان کی بلّہ ہو پہ سزا چلک آئے اور اللہ پاک نہیں دو طرف تک ظلم کرنے والوں کو ظال کا نتلو ہو پھر یہ جملہ بہت سارے گا آ گیا برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے بھی پڑھائے ہو یہ کچھ یہ خبریں پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ پر منل آ جاتے نشانیوں سے ذکر الحکیم اور بیان تحقیقی اور حضرت اب سوال کرتے تھے وہ ایک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوا سمجھا نا تھی جی؟ تو یہ بھی تو آخر ایک دلیل ہے نا خار عادت اس کے مشکل کشا ہونے کی اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ اچھا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات ہے آدم علیہ السلام کو میں نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے جی علیہ السلام کا تو فقط باپ نہیں آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے پھر اللہ کی قدرت ہے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا ان کو بھی اور ان کو بھی ان نما نماز جواب شبو لکھا ہے یہ شبو کا جواب ہے بے شک حالت عجیبہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مشابہ ہے مثال آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا آدم کے قالب کو مٹی سے اس کے بعد فرمایا اسے کہ ہو جا تو جاندار پس وہ ہو گیا الحق کو میں ربے کا تاکید مضمون مذکور تاکید ماکبل والے مضمون کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے اس کی تاکید ہے یہ امر واقعی جو مذکور ہوا یہ امر واقعی جو مذکور ہوا یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے پت نہ ہو تو من ممترین شک کرنے والوں سے جا کافی ہے ما اب حضرت آخر میں اعلان مبالا ہے چاہے جی، میں نے کل عرض کیا تھا نا نسارا نجران کی آئے تھے نا تو انہوں نے پہلے مبالے کا اعلان کیا تھا حضرت تیار ہو گئے تھے بعد میں پھر وہ پھر گئے ان کا مباہلا نہیں کرتے سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر ہے سچا اور انہوں نے وہ جزیہ قبول کر لیا اور مباہلا نہیں ہوا لیکن اب پہلے کرو ترجمہ پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مطلب فمن حاج جا کا بس وہ انسان جو اب بھی جھگڑے تیرے ساتھ اب بھی لکھا ہے اب بھی ان دلائل کے بعد اور اس بیان کے بعد اب بھی جو انسان جھگڑے آپ کے ساتھ فی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں فی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم واقعی قطعی علم واقعی قطعی فقل فکل بس آپ فرما دو اگر دلیل سے نہیں مانتے تو اگر دلیل سے نہیں مانتے تو آؤ تم بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں اور تمہاری نفسوں کو <clears throat> اس کے بعد نب تہل دعا کرتے ہیں ہم آہو جاری کرتے ہیں ہم فنج اللہ نہ کیفیت مبہلا ہے اس طور پر کہ کرتے ہیں ہم اللہ کی لانت کو اوپر جھوٹوں گے ہم یہی داریاں کرتے ہیں یا اللہ اس بحث کے اندر ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت نہ دے گا اس کو تباہ و برباد کر سمجھا سی بس کرتے ہیں ہم لانت اللہ پاک کی کو اوپر کازے بین کے اوپر جھوٹوں کے اس بحث میں اوپر جھوٹوں کے اس بحث میں جو جھوٹا ہے اس پر ہم لانت کرتے ہیں حضرت یہاں دو مسئلے آگے ہیں کتنے مسئلے دو پہلا مسئلہ شیعہ کہتے ہیں کہ ندعو ابنا انا سے مراد حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے ابنا انا سے مراد کیا ہے حسنین کرام اور اس کے بعد نسا سے مراد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے اور اس کے بعد انف و ثنا سے مراد حضرت علی کر اللہ تعالی وجہ سمجھ رہے ہو پھر عرض کر رہا ہوں ابنا انا سے مراد حسنین کرام نسا سے مراد فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انف انا سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت علی نفس نبی ہے سمجھو بات ابھی بات چل رہی ہے حضرت علی کیا ہے نفس نبی اور نفس نبی کو ہوتے ہوئے غیر نبی کیوں خلیفہ بن گیا اعتراض کی طرز کر رہا ہوں سمجھ لو بات کو انفوسنا سے مراد کون ہے حضرت علی معلوم ہوا حضرت علی کیا ہے نفس نبی اور جب نفس نبی موجود تھا تو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی غیر نبی وہ کیوں بن گئے یہ تو نفس نبی تھے نبی کا عین تھے تو جب نبی کا نفس اور عین تھے وہ موجود تھے تو نفس نبی ہوتے ہوئے غیر نبی کیوں بن گیا سوال سمجھ آیا ہے اب جواب عرض کر رہا ہوں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ مبالا سرے سے ہوا ہی نہیں جب مبالا ہوا نہیں تو حضرت علی آئے نہیں جب حضرت علی آئے نہیں تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہے سمجھ رہے ہو بات بات سمجھ لو پہلی بات کہ مبہلا ہوا ہی نہیں جب مباہلا ہوا نہیں تو حضرت علی میدان میں آئے نہیں جب آئے نہیں تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں بھائی انفسنا سے مراد حضرت علی تو تب ہوتے کہ مبالا ہوتا میدان میں حضرت علی آتے تو ہم سمجھ جاتے کہ انفسنا سے مراد کون ہیں جب مبالا ہوا ہی نہیں ہے حضرت علی آئے ہی نہیں ہیں تو پھر کون سی دلیل ہے کہ انفسنا سے مراد کون ہے تو سمجھائیے بات اس لیے یہ تمہارا کہنا چاہے غلط ہے جھوٹھی اور من گھڑت اور جعلی روایتیں ہیں جن کے اندر ہے کہ حضرت علی مراد ہے بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ابنا انا سے مراد ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اور ان سب کی اولادیں اور نسا انا سے مراد ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی سب کی عورتیں مراد ہیں اور انفسنا سے مراد نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق عمر فاروق علی المرتضی عثمان غنی اور سارے صحابہ مراد ہیں دلیل پڑھو تمہارے پاس روایت لکھی ہوئی ہے جعفر صادق کی جعفر صادق کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت لکھی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے وہ دو لکیروں کے نیچے اوپر ہے عن جعفر ابن محمد عن ابيه فی هذه الايات ہے جعفر بن محمد اس کے والد سے روایت ہے ایسا جس کے اندر تعالو ندو ابن آنا الایتا فرماتے ہیں فجا اب ابی بکر و والدہی و بے عمرا و والدہی و بے عثمان و والدہی حضرت ابو بکر صدیق اور اس کی اولاد حضرت عمر اور اس کی اولاد اور حضرت عثمان اور اس کی اولاد اور حضرت علی اور اس کی اولاد کو آپ لے آئے در منصور کا جلد دو ہے سوا چالیس ہے بات سمجھ یہ بات ہو گئی ہے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہو حضرت کی بولو بولو چودھریوں ایک بیٹی تھی وہ کہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت کی کتنی بیٹیاں ہیں بی بی زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمت الزہرا اصل میں وہ بیٹیوں کا انکار کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اگر بیٹیوں کو مانتے ہیں تو دامادوں کو ماننا پڑتا ہے ان کو ماننا پڑتا ہے ہاں حضرت عثمان غنی کو ماننا پڑتا ہے اور العاص ابن ربی کو ماننا پڑتا ہے جو تمہیں بھی بھولا ہوا ہے تمہیں بھی بھولا ہوا ہے نا اب العاص بیچارے کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہے حالانکہ حضرت کا وفادار داماد ہے ہی وہ حضرت نے اس کی تعریف کی ہے سمجھا صحیح حضرت نے اس کی تعریف کی اور حضرت کا وفادار داماد تھا ہی وہی بی بی خدیجہ کا بھانجا تھا سمجھا سر تو اگر وہ بیٹیوں کو مانتے ہیں تو دامادوں کو ماننا پڑتا ہے دامادوں کو وہ پہلے نہیں مانتے اس لیے وہ کہتے ہیں سیرت عدت کی بیٹی ہے ہی ایک سمجھا بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے وقت حضرت فقط بی بی فاطمہ کو لے آئے کس کو لے آئے معلوم ہوا حضرت کی ایک بیٹی بی بی فاطمہ اگر وہ دوسری بھی حضرت کی بیٹیاں ہوتی تو آپ ان کو بھی ضرور لے آتے ہیں سوال سمجھ آیا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ مبالا سرے سے ہوا ہی نہیں مبالا سرے سے نمبر دو اگر مان لیا جائے کہ مبالا ہوا ہے تو حضرت بات یہ ہے کہ وہ تین بیٹیاں جو تھیں حضرت بیوی زینب رقیہ ام کلثوم وہ مبالے سے پہلے فوت ہو چکی تھی مبالے سے پہلے اب حاشیہ پڑھو آپ کے پاس عمریں لکھی ہوئی ہیں وفات لکھی ہوئی ہے نیچے نیچے بالکل سب سے نیچے آخر کے اندر بی بی زینب مبالا ہوا ہے سن دس ہجری کے اندر کب ہوا ہے دس ہجری کے اندر نو ہجری کے اندر ہوا ہے اور یہ بی بی صاحبہ وفات بی بی زینب سن سات ہجری ہے بی بی رقیہ کی سن دو ہجری ہے ام کلسوم کی سن سات ہجری ہے خود شیعہ ملا باقر مجلسی علیہ اللہ علاج یوم الدین نے لکھا ہے حیات القلوب کی کروڑ سمجھ رہے ہو تو جب بی بی صاحبہ بی بی زینب بی بی رقیہ تین سال پہلے فوت ہو گئی بی بی ام کلثوم آٹھ سال پہلے فوت ہو گئی مبارک سن دس ہجری میں ہوا نو ہجری میں ہوا مبارک سن نو ہجری میں ہوا دس اپنے دونوں روایتیں ہیں اگر کہو کہ مبارک دس میں ہوا ہے بی بی زینب اور بی بی ام کلسوم سن سات میں یعنی تین سال پہلے فوت ہوئی ہیں اگر کہو مبالہ نو ہجری میں ہوا تو یہ دونوں بیویاں دو سال پہلے فوت ہو گئی ہیں بی بی رقیہ سن دو ہجری میں فوت ہوئی ہے نا مبالہ سن دس میں ہے تو آٹھ سال پہلے اگر سن نو میں ہے تو سات سال پہلے تو سات سال اور دو سال پہلے جو بیویاں فوت ہو گئی ان کو کیسے آپ مبالے کے میدان میں لے آتے اول تو مبالہ ہوا نہیں سرے سے اور اگر ہوا بھی ہے تو وہ بیویاں پہلے فوج ہو چکی تھی اب کرو مانا انہذا بے شک یہ ہاضا کا مشارل ہے حضرت اجل مذکور و شان عیسیٰ علیہ السلام اب ابن عباس ابن عباس رضی اللہ یہی منجہ بیان کیا ہے کہ اچھا لکھا ہے مباہلا کے بعد نتیجہ بحث موبائلہ کے بعد جی. بہت کا نتیجہ نکال رہے بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا البتہ یہ ہے بیان سچا قصد کا مانا بیان سچا سمجھا آج کل موبائل کی اجازت نہیں ہے بمام اللہ اور نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ پاک اور بے شک اللہ پاک بے تب وہی غالب ہے والا پس اگر پھرے رہیں یہ لوگ ان سب حجتوں کے بعد جی ان سب حجتوں کے بعد اگر یہ لوگ پھرے رہیں تو ان کا معاملہ بحوالہ خدا کیجیے کا معاملہ حوالہ خدا کیجیے اللہ بے شک اللہ پاک جاننے والے ہیں فساد میں جانے والوں کو اللہ ان سے نمٹ لیں گے بس پلیا اہل کتاب تعالو اب حضرت آخر کے اندر اب تمام اہل کتاب کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے وہ سمجھ رہے ہو <coughs> شبہات کا ادارہ ہو چکا ہے چار کا ایک شبہ رہتا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ قل جا اہل کتاب حضرت فرما دو لکھائے <coughs> دعوت توحید حضرت فرما دو اے او کتاب والے مولوی ہو آؤ تم طرف ایک بات کے سوائم بیننا و بین جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کس بات میں مسلم ہونے میں کس میں تم بھی تسلیم کرتے ہو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں عملی طور پر اگرچہ وہ شرک میں پورے پورے ملوث تھے لیکن دعویٰ تو ان کا توحید کا تھا نا دعویٰ تو کرتے تھے نا توحید کا جو مسلم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نہ بولا وہ بات یہ ہے کہ یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر صرف اللہ کی اور نہ شریک کریں ہم ساتھ اس کے کسی چیز کو اور نہ بنائیں بعض ہمارے بعض کو رب اللہ کے سوا سمجھا جی وہ مولویوں کو اور پیروں کو ہم رب نہ بنائے جی فن طلو پس اگر پھر جائیں یہ لوگ توحید جائیں توحید سے تو بس آپ کہہ دو میاں گواہ ہو جاؤ بھائی طور کے تاکہ ہم تو مسلم مسلمون کا مسلم ہم تو بالکل موبح جلالین بس یا اہل کتابیں اب حضرت پانچ شکوے آئیں گے کتنی شکوے دعوت توحید کے بعد پانچ شکوے آئے تھے جہاں حدیث بھی سنا دوں حضرت ابی ابن حاتم تئی رضی اللہ عنہ نصرانی تھے نا پہلے اے حاتم تئی جو سخی مشہور ہے اس کا بیٹا حضرت ادیب صاحب ہی تھا نا نبی علیہ السلام کا تو یہ حضرت کی خدمت میں آیا ازت حضرت اللہ پاک نے ہمارے بارہ میں فرمایا ہے بلا بلاخ الباد ارباب اللہ اور جگہ پر آیا خدو احبار ہوں حالانکہ ہم تو اپنے مولویوں پیروں کو رب نہیں سمجھتے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تورات کے اندر قرآن کے اندر غیر اللہ کی منت کو حرام قرار دیا ہے اس نے کہا ہاں حضرت بالکل ہے فرمایا تمہارے مولویوں نے کہا کہ غیر علیہ السلام کی منت حلال ہے عرض کے ہاں کہا ہے فرمایا تم نے خدا کو چھوڑ کر مولویوں کا کہا مانا تھا نہیں مانا تھا اس نے کہا ہاں مانا تھا فرمایا جی رب کروں رب بنانا چاہیے رب کہتا ہے حرام ہے مولوی کہتے ہیں حلال ہے تم نے رب کو چھوڑ کر مولویوں کا کہا مانا تو گویا تم نے مولویوں کو کیا بنا دیا رب بنا دیا بات تو یہی ہے اب حضرت یہ پانچ شکوے آ رہے ہیں لیکن پہلا شکوہ جو ہے اس کی تقریر لکھی ہوئی ہے محبوب الحق یا اہل کتاب حضرت اب پانچ شکوے آ رہے ہیں سنو بات رات دن یہ ڈھنڈورا پیتے تھے یہودی کہ ہم ابراہیمی ہیں ہم کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہی تھا جو ہمارا ہے سمجھا نا سی اب دیکھو حاشیے پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یعنی اگر عیسائی جی۔ یہ عیسائی عیسائی اپنے غلط مذہب کو کہیں کہ ہمارا کیا ہے کہ دراصل ابراہیمی مذہب ہے جو سینہ با سینا آتا ہے سینا با من منقول چلا آتا ہے تو آپ کہہ دو اے کتاب والے مولویو کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہودی تھے یا نصرانی کہ یہودی تھے یا نصرانی کیوں تم جھگڑتے ہو بندے رب سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے اب ابریم علیہ السلام کے وقت میں نہ یہودیت تھی نہ نسرانیت تھی تم کیوں کہتے ہو کہ ابریم السلام یہودی تھے بھئی ابریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اگر یہودیت اترتی یا نسرانیت آتی تو تم کہتے کہ السلام یہودی تھے یا تھے یہودیت بھی بعد میں نسرانیت بھی بعد میں کیوں جھگڑتے ہو تم بیچ ابریم علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ یہودی تھے یا گما تورات حالانکہ لکھا حضرت حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل اللہ بعد ہی مگر بہت بعد حضرت کے بعد ہی کے نیچے بہت لکھا ہے مگر بہت بعد حضرت کے اب حالات آپ کے لوگ آیا پت نہیں سمجھتے ہو تم سمجھا کس بات کو بتلانا جلالین چل کا ہے السلام ہاں تم ہاں ادائے خبردار تم جو یہ بیٹھے ہو جھگڑتے ہو تم جھگڑ چکے ہو تم بیچ اس کے جو بات سے تمہارے ساتھ اس کے کچھ خبر اور علم ہے جس بات کا تمہیں کچھ علم ہے جانی یعنی اس وی مراد ہے کیا مراد ہے ہاں لیکن ایک اپنا ایک بات لکھی ہے ہاشی بات یعنی موجزات عیسیٰ علیہ السلام یعنی اگرچہ اس میں ایک غلط مقدمہ ملا دیا تھا کہ ان خوارق والا الہ ہوتا ہے ان خوارق والا پر بد کی عجیبات ہاں ان خوارق والا الہ ہوتا ہے سمجھا سی لیکن کچھ نہ کچھ خبر تھی ان کو فلیما تو سات کیوں جھگڑتے ہو تم اس بات میں جو نہیں ہے واسطے تمہارے اس کی کچھ خبر کوئی علم بھی نہیں مذہب وہ اللہ جانتا ہے کس کو علم مذہب ابراہیمی کو اور تم نہیں جانتے <clears throat> اچھا سی اور تم نہیں جانتے ہو وہ ماں کون ابراہیم ہو وہ مذہب یہ ہے وہ مذہب یہ ہے کہ نہیں تھے ابریم علیہ السلام یہودی اور نہ نسرانی لیکن وہ تھے بالکل ایک طرف مسلم حکم بردار مبحدن افجلالین کیا وہی تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے ان اولن نا سے بے ابراہیم نسرانی کہتے تھے کہ ابریم علیہ السلام کے ساتھ ہم قریب ہیں کیونکہ ہم ہم مذہب ہیں یہودی کہتے تھے ابریم علیہ السلام کے ہم قریب ہیں چونکہ ہم ہم مذہب ہیں اللہ نے فرمایا نہ تم قریب ہو نہ تم قریب ہو ابریم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کا اتباع کیا اور یہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ یہ قریب ہیں ابریم علیہ السلام کے ان اولا سے ہے بے شک اولا اور زیادہ قریب لوگوں کا ابریم علیہ السلام کے اللہ تب البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کیا تھا اس ابراہیم علیہ السلام کا ان کے وقت میں ان کے وقت میں وہاد نبی جو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولدین آ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا لا ان تم لا تم نہیں جلال اور اللہ پاک ولی المومنین وہ تو متولی دوست ہے ایمان والوں کا سمجھا سی بدت من اہل کتاب یہ شکوہ ثانی ہے یہ دوسرا شکوہ ہے لکھا ہوگا بر اضلال اہل کتاب طریقہ ہے ہاں ان ظالموں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ صحابہ جو یہ بھی ہمارے مذہب میں آ جائیں واپس آ جائیں بدت طائفت دو رکھتا ہے ایک طرفہ اہل کتاب کا سمجھا کہ لو یو ذلو پھر جانا تمہارا گمراہ ہو جانا تمہارا دین حق سے پھر جانا گمراہ ہو جانا تمہارا دین حق سے وما یو دلونا خمر اضلال گمراہ اضلاع لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے اور نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو کیا مانا اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یعنی وبال اضلال میں مبتلا کر رہے ہیں وبال اضلال میں مبتلا کر رہے ہیں اپنے آپ کو چونکہ کا وبال ان پر آئے گا وہ مایا شوروں حماقات اہل کتاب حماقت اور نہیں شور رکھتے وہ جانتے بھی نہیں ہیں حضرت لدخت ان کے نیچے ایک عبارت ہے اوپر نیچے کہیں ہوگی یعنی وجہ محاجہ فساد ہے نہ اصلاح وجہ ہے یہ جو رات جھگڑتے ہیں میں تو حاجون نفی ابراہیم ہاں، جھگڑنے کا مقصد اصلاح نہیں افساد ہے کہ صحابہ کو بھی الٹا جب لے جائیں اپنے مذہب کے اندر ہاں اسلام مقصود نہیں افساد مقصود ہے جا اہل کتاب ملامت بر زلال اب ان کو ملامت کی جا رہی ہے زلال پر بھی اور اضلال پر بھی ملامت بر زلال اے او کتاب والے ہو کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا نکل کر تورات و انجیل چل کا ہے تورات و انجیل مراد ہے بن تم تشاد حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں کہ وہ آیات بھائی تورات انجیل کو مانیں گے تو ضرور محمد علیہ السلام کو بھی مانیں گے کیونکہ تورات میں حضرت کا ذکر کھڑا ہے اور تم اقرار بھی کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں یا اہل کتاب ہے ملامت بر اضلال اضرال پر ملامت ہے اے ہو کتاب والے ہو تم ملا دیتے ہو تم حق کو ساتھ کے شعبہ شوبا اضلال یاد کل رہے ہو اور تلبیس اور کتمان کا فرق کر رہا ہوں ملا جلا دے تو تم حق کو ساتھ باطل کے نمبر دو مت تک تم انہیں کیوں چھپاتے ہو تم حق کو درا حالے کے تم جانتے بھی ہو کیا جانتے ہو ان حق کے یہ حق ہے جانتے ہو کہ حق ہے پھر بھی چھپاتے ہو تم یہ مولویوں نے ایک سازش تیار کی بڑی عجیب اندازہ فرماؤ یہودیوں کا حال دیکھو کہ یہ کیسے چال باز لوگ ہیں انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا مشورہ کیا کہ چند لوگ صبح کے وقت جائیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں سارا دن وہاں رہیں شام کو پھر اپنے یہودی والے مذہب پر آ جائیں پیچھے آ جائیں کوئی پوچھے گا میاں کیوں کہیں گے جی ہم نے تو کہا کہ شاید پیغمبر ہوگے سچا اور ہم رہ جائیں ہم تو گئے مرید بنے سارا دن رہے اندر ہے ہی نہیں اور ہم تو گئے وہاں تو ہم نے دیکھا سوائے پیروں فقیروں کی بے ادبی کی اور ہے ہی کچھ نہیں سارا دن بے ادبی ہے نبی کچھ نہیں کرتے ولی کچھ نہیں کرتے قبر پر نہ جاؤ سمجھا یہ نہ کرو ہم نے تو دیکھا وہاں سوائے بے ادبی اور بے احترام کی اور کچھ ہی نہیں اس لیے ہم واپس آ گئے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں تذبد پیدا ہوگا وہ کہیں گے یارو ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں یہ ہیں مولوی یہ ہیں پڑھے لکھے یہ آئے تھے آئے ان کو نظر کچھ نہیں آیا اس لیے واپس چلے گئے تو یہ صحابہ اعلی یاد بلا یہ بھی ہمارے دین پر آ جائے جی؟ اور باقی تھی بھی سازش ہی بڑی اونچی تھی اللہ پاک نے اس سازش پر عمل کرنے سے پہلے حضرت کو متنے کر سمجھا کہ قرآن نازل فرما کر کہ یہ بےمان یہ ارادہ رکھتے ہیں خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سازش پر عمل کر سکیں گے اب کرو ذرا خیال کر کے بنا کرو وکالت من اہل کتاب <clears throat> شکوہ سالس کا بیان لکھا ہے لکھا ہوگا اور انکشاف سازش علماء اہل کتاب انکشاف سازش کتاب اہل کتاب کی سازش کا انکشاف ہے اور کہا ایک نے اہل کتاب سے آ مینو ان دلا ایمان لاؤ تم ظاہر جی۔ ایمان لاؤ حقیقت ہے نا ظاہر ان دلا اس کتاب پر جو اتاری گئی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا ایمان لاؤ کیوں تاکہ تمہارا غیر متعصب ہونا ثابت ہو جائے تاکہ تمہارا غیر متعصب ہونا ثابت ہو جائے سمجھا سی ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو اتاری گئی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا حضرت قرآن جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا مومنین پر تو نہیں آیا تھا سمجھا نا سی اس لیے نیچے لکھنا ہے باباستہ رسول علیہ السلام باباستہ ہاں مومنین پر آیا بابا رسول علیہ السلام وجہ نہار شروع دن میں دن کے پہلے حصے کے اندر وقف رو آخر ابو اور بیٹھو تم آخر دن میں لعلہم غرض تدبیر کیا لکھا ہے غرض تدبیر تاکہ وہ واپس آ جائیں اپنے دین سے اپنے دین سے ہمارے دین کی طرف واپس آ جائیں سمجھ رہے ہو ولا تو مینو اللہ لمن تازیہ دین حکم خیال کرو اس آیت کے دو مطلب ہیں اس لفظ کے بلا تو امین اللہ لمن تازیہ دین حکم خیال کرنا یہ ایمان جو ہے یہ صرف زہری لے آنا ہے صرف دل سے ایمان نہیں لے آنا دل سے فقط اپنے ہم مذہب کے بارے میں سمجھو کہ وہ حق پر ہے بس آمنو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آمنو اے ظاہرن فقط لا باطنن باطنن ایمان نہ لاؤ باطنن فقط اپنے لوگوں کے بارے میں کہو کہ یہ حق پر ہے اوپر اوپر سے ان پر ایمان لے آؤ بلا تو اور نہ ایمان لاؤ تم نیچے لکھا ہے دل سے دل سے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو تابے دار ہے تابے داری کی انہوں نے تمہارے دین کی دل سے صرف ان کو مانو سمجھا اوپر اوپر سے ان کے ساتھ ایمان لے آؤ کل ان الہدا ہد اللہ یہ جواب ہے قول جہود کہ یہ ایسا کرو آمنو آمنو بجہن ہار رفورو صبح کو ایمان لاؤ شام کو کفر کرو تاکہ یہ واپس آ جائیں فرمایا خبردار بے شک ہدایت ہدایت ہے اللہ پاک کی کیا مانا یعنی ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے ان تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا ان تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا تم جو لال لحم لعلہم لحم کہہ رہے ہو کوئی واپس نہیں آتا اللہ کے پاس ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا کل انل ہدا حد اللہ فرما دو بے چک ہدایت ہدایت ہے اللہ پاک کی یعنی ہدایت اللہ کے قبضہ میں آئے ان تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا انجوتا احدم اوتی تم کیا کرو انجوتا سے پہلے لکھا ہے دبر تم ہاگا ہاگا دبر تم اصل بات یہ ہے سمجھ لو بات انجوتا کے بارے میں دو توجیحات ہیں کتنی ہیں دو پہلی توجہ میں یہ کر رہا ہوں اب کہ انجوتا یہ لگ رہا ہے بلا تو مینو اللہ لمن تاب حکم کے ساتھ بلا تو مینو اللہ میری طرف دیکھو فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اللہ نے کسی کو کتاب دی ہے یا کوئی انسان قیامت کے دن مناظرے کے اندر غالب ہو جائے گا اللہ کے دربار کے اندر یہ صرف اہل کتاب کے بارے میں مانو اور کسی کے بارے میں یہ بات کہ اللہ نے کسی کو کتاب دی ہے یہ صرف کس کے بارے میں مانو اہل کتاب کے بارے میں کون کو اللہ نے تورات اور انجیل دی ہے اور کسی کے بارے میں یہ بات نہ مانو یہ بات کہ قیامت کے دن جب مخاصمات ہوں گے تو مسلمان کوئی بندہ تم سے غالب ہو جائے گا مخاسمے کے اندر یہ بات سوائے اہل کتاب کے اور کسی کے لیے نہ مانو کتاب بھی صرف ہمیں ملی ہے اور بنی اسماعیل کو نہیں ملی اور چاند کے دن مخاسمے کے اندر بھی ہم غالب ہوں گے اور کوئی غالب کچھ سمجھ آیا ہے یہ بات کہ اللہ پاک نے کسی کو کتاب دی ہے یہ بات ماں سوائے اہل کتاب کے اور کسی کے حق میں تم تسلیم نہ کرو کتاب صرف اہل کتاب کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی یہ بات کہ قیامت کے دن جو جھگڑے ہوں گے اللہ کے دربار کے اندر اور ملزم مدعی جھگڑے ہوں گے نا مومنین مشرقین کے تو قیامت کے دن جو مخاصمات ہوں گے ان میں کوئی بندہ غالب ہو جائے گا یہ سوائے اہل کتاب کے اور کسی کے لیے نہ مانو یعنی کتاب ملی ہے تو صرف اہل کتاب کو ملی ہے بنی اسماعیل کو نہیں ملی مخاتمے کے اندر غالب ہوں گے تو اہل کتاب ہوں گے اور بنی اسماعیل نہیں ہوں گے سمجھ وجہ ہے اب میں مانا کر رہا ہوں اندر دیکھو ولا تو امنو اللہ سلامہ اندر دیکھو اندر اندر دیکھو ولا تاب اللہ ولا تؤمنوا تو لمن تبع ان يعطى احد مثل ما اونٹی تو مانا کراؤ ملا کر مانا دیکھو غور کرو اندر اور نہ ایمان لاؤ تم نہ تصدیق کرو تم نہ یقین کرو تم مگر ان لوگوں کے لیے جو تابے دار ہیں تمہارے دین کے کس بات کا یقین نہ کرو یوتا احدم مسلم اوتی تم یہ کہ دیا گیا کوئی ایک کتاب مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو اس بات کا ماں سوائے اپنے متبعین کے اور کسی کے لیے یقین نہ کرو اور جو حاجو کم یہ بھی تصدیق نہ کرو یہ بھی تسلیم نہ کرو کہ جھگڑیں گے وہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں اس بات کو بھی تسلیم نہ کرو انجوتا کو بھی تسلیم نہ کرو مگر ان کے لیے جو تمہارے تابے دار ہیں پتہ نہیں سمجھ آیا ہے نہیں آیا انجوتا اور جو ماتوف ماتوف بھلے مل کر یہ لات امین کا مفعول ہے لات مینو کا کیا ہے حاصل عبارت کیا ہوگا لات امین انجوتا اونتی تم اور جو ہاتھ جو کم آئندہ کم اللہ علیہ نہ مانو تم یہ بات کہ کوئی اور کتاب دیا گیا ہے یا کسی کوئی اور قیامت کے دن جھگڑے میں غالب ہوگا مگر صرف ان لوگوں کے حق میں جو تمہارے تابے دار ہیں یعنی یہ دو ففتے ہمارے تابے داروں کو حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہے بات آیا ایک توجہ یہ ختم ہو گئی اور توجہ اور توجہ یہ ہے کہ انجوتا جو ہے اس کا عامل مقدر ہے دبر تم ہاضا طریقہ لکھا ہے ہاں، بات سمجھ رہی ہے لکھا ہے تمہارے پاس مقولہ خانی اہل کتاب اب دیکھو یہ پہلی توجہ جو میں نے بیان کر دی ہے پہلا مقولہ ان کا کیا ہے پہلا مقولہ ہے ان کا آمنو بلدی ان ضلع ولا تو منو ولا تو منو اللہ عل من تابعہ دوسرا مقولہ انگوتا عہد المسرما یہ دو ان کے مقولے ہیں پہلا مقولہ ہے بلا تو مرو اللہ علیہ تابعہ دینا کو دوسرا مقولہ کیا ہے انجوتا عاد المسرما اچھا اب دوسری توجہ چل رہی ہے دوسری توجہ یہ کہ انگوتا کا تعلق جو ہے دبر تم کے ساتھ ہے جو مقدر ہے اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ جو تدبیریں بنائی ہیں تمہاری تدبیروں کا اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں حسد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ تمہیں کیا ہے حسد ہے اس لیے تم یہ ساری تدبیریں کر رہے ہو اب دیکھو دبر تم ہاگا دکھا ہے تدبیریں کی ہیں تم نے یہ تدبیریں کیوں کی ہیں اس لیے کہ دیا گیا اب جو کام گزارے کا مانا مادی والا کر رہا ہوں اس لیے کہ دیا گیا کوئی ایک مثل اس کتاب اور دین آسمانی کے جو تم بھی دیے گئے ہو سمجھا کسی اور کو کتاب مل گئی ہے کسی اور کو دین سماوی مل گیا ہے اس لیے تمہیں ہو گیا حسد لکھا ہے احدن پر علت اضلال یعنی حسد جی لکھا علت اضلال تم نے جو اضلال کا منصوبہ سوچا ہے گمراہ کرنے کا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں حسد ہے یہ کہ دیا گیا کوئی ایک مثل اس کے جو دیے گئے ہو تم وہ کتاب اور دین آسمانی او جو حاجوکم اندر ربکم یا غالب آ جائیں گے وہ تمہارے ساتھ تمہارے اوپر نزیب تمہارے پروردگار کے اس دین حق کی تاجین میں غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر اس دین حق کی تاجین میں جو عند رب کم تمہارے رب کے ہاں حق ہے مذہبی مناظر کے اندر وہ غالب آ جائیں گے سمجھا نا بھائی اس لیے اس لیے کہ سنو بات اس لیے کہ یہ مومن تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں مذہبی مناظرہ کرتے ہو غالب آ جاتے ہیں ان کو کتاب مل گئی ان کو دین مل گیا اس لیے تمہیں حسد ہو گیا تو یہ بات یا غالب آ جاتے ہیں اوپر تمہارے سمجھا تمہارے اوپر جی میں اس دین حق کی تاجین میں جو تمہارے رب کے نزدیک ہے مناظرہ جب کرتے ہو تو دلائل ان کے پاس زیادہ ہیں وہ تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہیں سمجھا اس لیے بھی تمہیں حسد پڑ گیا اس لیے تم نے یہ تدبیریں کی قل کل الفضل بے جد یہ تردید ہے حضرت دوسرے مقولے کی اگر انجوتا کو پہلی توجہ کے مطابق دوسرا مقولہ بناؤ نا کہ ان کو یہ بات کبھی تسلیم نہ کرو کہ کسی اور کو کتاب ملی ہے اللہ نے فرما فرما دو بے شک فضل اللہ کے قبضے میں آئے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تم کیوں کہتے ہو کہ اور کسی کو کتاب نہیں ملی اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے دے اور پہلی توجیب سمجھا اور فرما دو بے شک فضل اللہ کے قبضے میں دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ پاک بڑا فراخ ہے ان کے ہاں کوئی کمی نہیں اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے علیم ان جاننے والا ہے کہ کس وقت کس کو مناسب ہے کہ کس وقت کس کو مناسب ہے کون مناسب ہے نبی بننے سے کس کو دینا چاہیے بس بمن اہل کتاب من ان تامن ہو بے ان تارن شکوا راب چوتھا شکوا ہے سمجھا سی خیانت مالی لکھا ہے مال کے اندر یہ اتنے خائن ہے فرمایا تو امانت دار بھی ہیں ان کو ڈھیر سارا خزانہ بھی دے دو امانت کو وہ بھی واپس کر دیں گے اور بعض ایسے نام مراد ہے خائن ایک دینار دے دو تو وہ بھی واپس نہیں کرتے کھا جاتے ہیں سمجھے حضرت ومن اہل الکتاب ہے اور بعض مولویوں سے وہ ہیں جو اگر امانت رکھے تو اس کے بعد اے مخاطبہ بے کن تار خزانہ مال کا جو ادے ہی الہ کا ادا کر دیتا ہے اس کو مانگنے کے ساتھ طرف تیرے تو مانگے گا فوراً دے دیں گے ومن ہم من انتا من ہو اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اگر دے دیں گے تو اس کو ایک دینار لا جو ادے ہی الہ کا تو نہیں ادا کرتا اس کو طرف تیرے بلکہ مکر جاتا ہے بلکہ ہاں منکر جاتا منکر ہو جاتا ہے ہم اگر یہ کہ رہے تو اس پر قائمن سر پر کھڑا ہونے والا سر پر کھڑا رہے ہر وقت ادھر کھڑا رہے تو اور بات ہے مگر جب تک کہ رہے تو اس پر کھڑا ہونے والا اس وقت تک مکرتا نہیں اور ذرا علیحدگی ہوئی تو دینا کجا مکر ہی جاتا ہے لکھ لو ہاشیے کا ایمن پر ہاشیا ہے اس وقت تک مکرتا نہیں مکرنا منکر ہونے کی چیز ہے اس وقت تک مکرتا نہیں اور ذرا علیحدگی ہوئی اور ذرا علیحدگی ہوئی تو دینا کجا مکر ہی جاتا ہے ذالک بانہم وجہ خیانت جی وجہ خیانت یہ خیانت کیوں ہے بس ادب اس بات کی بے شک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اوپر ہمارے اوپر ہمارے ذمے ہمارے مذہبی لحاظ سے پھر امی جین خبیر امی جین کے بارے میں کوئی گناہ دو باتیں سمجھو پہلی بات امی جین سے مراد غیر اہل کتاب ہے کیا مراد ہے ان کے علاوہ یہود و نصارہ کے علاوہ جتنی بھی لوگ ہیں ہاں وہ ان پڑھ ہیں یا وہ پڑھے لکھے ہیں ان کے مذہب کے نہیں ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں امی جین ان کو کہہ رہے ہیں دوسری بات دوسری بات تو وہ سمجھتے تھے کہ اصل صحیح اور عقیدہ ہم ہیں باقی ساری دنیا کافر ہے اور کافر کا مال بطور مال غنیمت کے حلال ہے اس لیے ساری دنیا کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور سمجھ رہے ہو اور جس طرح اسلام میں ہے کہ مسلمان اگر حملہ کریں کسی کافر پر اور بطور مال غنیمت لے آئے تو حلال ہے نہیں ہے کافروں کا مال حلال ہے نا جی حرم کا تو یہاں بھی آتے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان یعنی صحیح اصی صرف ہم ہیں ہمارے علاوہ جتنی انسانیت ہے ساری کی ساری چاہے گمراہ اور کافر ہے اور ان کا مال ہمارے لیے بطور مال غنیمت نعمت کیا ہے حلال ہے کرو مانا بس بس اس بات کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اوپر ہمارے پھر امی جینا مذہبی لحاظ سے مال کے چھپانے یا چرانے میں سبھی ان کوئی گناہ امی جین کے مال کے چھپانے یا چرانے میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ یقول تقلیق کالوا ہے اور کالو لینا کی تکلیف ہے کہ جو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ کو حال ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں لکھا کا دل میں دل کا ہے دل میں جانتے بھی ہیں سمجھا سی بلا من اوفا یہ مسئلہ نے حضرت لکھا ہے کیوں نہیں کیوں نہ موافقہ ہوگا کیوں نہ موافقہ ہوگا وہ انسان جو پورا کرتا ہے اپنے معاہدوں کو معاہدوں سے مراد خا خدا سے یا بندے سے اللہ سے معاہدے کیے جائے بندے سے معاہدے کیے ان کو پورا کرتا ہے بس تکا اور ڈرتا رہا سمرا تو بس بے شک اللہ دو سو روپئے متقین کو ایسے متقین کو جو بچنے ڈرنے والے ہیں ان یش ترونا تخویف اخروی آ گئی بے شک وہ لوگ جو خرید کرتے ہیں بدلے اللہ کے معاہدوں کے اور اپنی قسموں کے پیسے تھوڑے آج لا تو صحیح ہے وہ وعدہ جو تھا کہ ہم تیری ہر بات کو مانیں گے تو فی مراد ہے سمجھے سی ہیں اور ان کی ایمان قسموں کے بدلے مثلا معاملات و حقوق العباد معاملات و حقوق العباد میں جو قسمیں اٹھاتے ہیں پیسے تھوڑے اولا کا سمرہ اولا یہ لوگ نہیں ہوگا کوئی حصہ واقع ان کے آخرت کے اندر وہاں کی نعمتوں میں وہاں کی نعمتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلا یو اللہ نمبر دو اور نہیں بولے گا ان کے ساتھ اللہ پاک لال تو نہیں چلے تو سامنے چل گئے ہاں پیچھے پا رہے ہو مہربانی والا کلام مراد ہے بلا جان گرو نمبر تین اور نہیں نظر کرے گا طرف ان کے محبت والی نظر مراد ہے چمت کے جن بلا یو نمبر چار اور نہیں پاک کرے گا انہیں بلا ہم نمبر پانچ اور بس ان کے عذاب ہوگا دردناک وہ ان شکوائے خامے علمی خیانت ابھی گزرا ہے نا مالی خیانت اب علمی خیانت کا ذکر ہے کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے حالانکہ اللہ کی کتاب میں وہ ہوتا نہیں ہے یہ اپنی زبانوں کے ذریعے پڑھ کے سناتے ہیں وہ ان منہم لفری کا جی میم ہاں؟ ہاں؟ غالبیت والا کون سا غالبیت والا مانا ہاں او یہ شاید جو کم مناظرے کے اندر مناظرہ کرتے ہیں دنیا کے اندر ابھی صاحب کرام بحث مباحث ابھی تو کرتے تھے نا ان کے ساتھ کہ تورات کی فلانی آجت میں کیا لکھا ہے تم تو کہہ ہو یہ نبی نہیں ہے فلانی آجت میں کیا لکھا ہے چونکہ صحابہ کرام مناظرے میں ان سے غالب آ جاتے تھے صحابہ کرام مناظرے میں ان سے غالب آ جاتے تھے اس لیے ان کو صحابہ سے حسد تھا اس لیے دبر تم انہوں نے یہ تدبیریں کی تھی اب سمجھ آیا ہے میں نے تو کیا جی سمجھا دیا ہے کہ مناظرے میں دنیا کے اندر صحابہ ان سے آ جاتے تھے غالب تو اس لیے ان کو کیا پیدا ہوتا تھا حسد پیدا ہوتا تھا اس لیے وہ یہ تدویر کرتے تھے حسد پیدا ہونے کی دو وجوہ تھی ایک یہ کہ ان کو کتاب مل گئی اور دین مل گیا ایک یہ کہ مناظرے میں وہ کیا آ جاتے تھے غالب اس لیے یہودی کو حسد پیدا ہوا یہ دوسری توجہ تھی اچھا تھی وہ ان نمن اور بے شک ان یہودیوں میں سے البتہ ایک فریق ہے جلبونا السنتا ہوں جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بل کتاب کتاب کے پڑھنے میں کتاب کے پڑھنے میں لتا سبو ہو منل کتاب تاکہ گمان کرو تم اس محرف کو منل کتاب جزو کتاب تاکہ گمان کرو تم اس محرف کو من الکتاب جزو کتاب وما ہوا من الکتاب وما ہوا پر لکھا رد اول رد اچھا ہوا ضمیر کا کیا چاہے ہوا ضمیر کا مرجع لکھا ہے وہ لفظ یا وہ مطلب نہیں لکھا ہوا حالانکہ نہیں وہ لفظ یا مطلب من عند اللہ من الکتاب کتاب سے کتاب سے وہ ہے بھی نہیں وہ یقولون ترقی ہے مقبل سے یعنی عملی تعریف پر بس نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں عملی تعریف پر بس نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہوا من عند اللہ یہ مطلب یا یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کس کی طرف سے ہے کس طرح لفظن یا قواعدن لفظن میاں یہ فلانا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں یہاں اندماج ہے یہ مقدر ہے یہاں فلانا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں اللہ تو آتے بن بان بار ادن والا قیدا لگ رہا ہے کل شام کو سبق میں جی۔ کہیں صاحب کاتب بتا دیا تو سمجھ رہے ہو جی۔ کہیں مقدر نکال دیا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے بما عند اللہ رد دوم حالانکہ نہیں ہوتا وہ من عند اللہ کسی طرح بھی اللہ کے ہاں سے اللہ کی طرف سے کسی طرح بھی نہیں ہوتا ہونا تاکید رد اول و دوم جی۔ رد اول کا بما ہو من کتاب رد دوم ہے بما ہوا میں نے ان دونوں کی پھر تاخیر آ گئی ہے اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ کو درا کے وہ جانتے بھی ہیں اپنا جھوٹا ہونا جانتے بھی ہیں اپنا جھوٹا ہونا اپنا جھوٹا جانتے بھی ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں بس اب ماں کان والے باشارن حضرت یہ جواب شبو ہے نکاح جواب شبو ہاں حاشیے پر لکھا ہے ہاں۔ طرف دیکھو چار شبہات کے جوابات آ گئے ہیں کتنی شبہات پہلا شبہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح اللہ کالمت اللہ کے کالمات آئے ان کا جواب کل پڑھا تھا من ہو آیا تم محکمات ہن ام کتابیں بہ خارو دوسرا سوال یہ تھا کہ عیسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے مادر داد اندھوں کو درست کرتے تھے اس کا جواب آج پڑا ہے بے عزن اللہ بے عزن اللہ یہ اللہ کا کام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کام تیسرا سوال بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے معلوم ہوا کہ مشکل کشا ہے جواب دیا گیا ہاں ہاں کس کی طرف سے آئے ہیں چوتھا شبہ کیا تھا کہ زکریہ علیہ السلام کو بے موسم اولاد ملی معلوم ہوا آپ مشکل کچھ ہیں جواب دیا کہ زکریہ علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی اللہ نے مہربانی فرمائی دی سمجھ رہے ہو اب یہ سوال آ رہا ہے حضرت کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں خود کہا تھا نصارہ نجران کے کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا تھا ایک شان نزول اس کا یہ ہے جواب شبو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان اللہ ربی رب ربیٰ خرا تم مستقیم عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کے متعلق کبھی بھی نہیں کہا یہ سب بات کے مولویوں نے جھوٹ بنایا ہے ان بات سمجھ ہے اور دوسرا اس کا شان نزول وہ ہے کہ تم مسئلہ علا میں پڑھ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے پوچھا سوال کیا حضرت نبی علیہ السلاط و تسلیم سے کہ آپ ہمیں سیدھے کی اجازت دیں ہم آپ کو سیدھا کرتے ہیں اللہ پاک نے آیات نادم بشر کتاب جواب شبو لکھا ہے نہیں ہے واسطے کسی بشر کے ہاں یہ عبارت دیکھ لو ان نہ نجران کانو یقول عیسا امر ہم بھی ربا ابھی نسارا نجران نے یہ کہا تھا کہ عیسا علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تو اس کو رب بنائے اللہ نے کان علیہ بشر نہیں ہے جیز کسی بشر کو یہ کہ دے بے اس کو اللہ صاحب کتاب انجوت اللہ کتاب پر لکھا ہے مان اول جی کیا لکھا ہے مان اول جن کا مقتضا ہے ممانعت از شرک جن کا ہوا ہندا پر ہوگا لکھ لو لکھ لو یہ جو کتاب ہے ہک حکم ہے نبوت ہے ان سب کا مقتضا ہے منع از شرک جن کا مقتضا ہے ممانعت از شرک جن کا مقتضا ہے ممانات ارشد لکھ لیا کتاب کا حکم کا نبوت کا تینوں کا مقتضا یہ <coughs> شرک سے منع کیا جائے جو کہ دیوے اس کو اللہ پاک کتاب یہ دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے بل حکم اور حکمت حکمت کا مراد دین کی فہم صحیح دین کی میں صحیح عطا فرمائے یہ دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہے ون نبوت نمبر تین اور نبوت عطا فرمائے یہ دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے ثم یقول علنا سے اس کے بعد کہتا پھرے وہ لوگوں کو کہ ہو وہ تم بندے میرے سوا اللہ کا کے اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ بلا کن کون ہو لاکن کے بعد پور سے پہلے یقول و مقدر ہے کیا مقدر ہے لیکن وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ تم ربانی جین کیا بن جاؤ اصل ربانی جین جمع ہے ربانی یون کی کس کی جمع ہے اور ربانی یون اصل میں تھا ربی یون کیا تھا ربی یون منصوب ہے رب کی طرف رب والا یہ الف اور نون جو ہے یہ مبالغے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ربانی یون کا الف نون جو ہے یہ کس لیے مبارکہ کے لیے اصل میں ربی یون لفظ ہے لیکن ہو جاؤ تم وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ تم ربانی جی نا صرف رب والے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے دماغ تم تو اللہ مقتدی اول ہے اس بات کا بس بب اس کے جو ہو تم سکھاتے ہو تم اوروں کو کتب الہیہ کتاب الہی دوسروں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب میں تعلیم ہے توحید کی اور کتاب میں تعلیم ہے توحید کی توحید کی تعلیم ہے بما کن تم تجرب ہونا نمبر دو اس کے جو ہو تم خود بھی پڑھتے ہو لوگوں کو پڑھاتے ہو خود بھی پڑھتے ہو پھر بھی تم شرک کی دعوت دو گے بلا بلاجرا کم اور نہیں حکم کرے گا تمہیں یہ کہ بناؤ تم ملکہ اور پیغمبروں کو رب آیا حکم کر سکتا ہے تمہیں کفر کا بعد اس کے جو تم مسلمون ہو فرما بردار ہو گئے ہو کل میں نے بتایا تھا کہ اسی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں وفد نسارا نجران کے بارہ اب یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی اور دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ ابتدا سورت سے لے کر مسلمون تک بیان توحید ہے وہ بھی ختم ہو گیا اب وضا خض اللہ میسا کنبی جین سے رسالت کا بیان ہو رہا ہے اس کا بیان ہے سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی پیغمبر کو پیغمبری اور نبوت عطا فرمائی تو ان سے وعدے لیے کئی مختلف ایک وعدہ یہ بھی لیا کہ اگر تمہارے دور کے اندر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے اپنی شریعت کو کتاب کو چھوڑ کر اس کا اقتدا کرنا ہے کیا کرنی ہے اقتدا اور تابے کرنی ہے یہ بھی وعدہ لیا گیا ان سے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا وہ پیغمبر آخر اس زمان میں تو ایک وقت پر آنا تھا اس کا وقت معین تھا اور اللہ کو معلوم تھا لیکن اس وعدہ لینے کا مقصد ایک تاکید اور پختگی ہوتی ہے سمجھا کہ ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا تھا حتیٰ کہ موسا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا تھا آج وہ پیغمبر آخر الزمان آ چکا ہے تو یہودیوں کو نصرانیوں کو سب کو چاہیے اور مشرقی نے مکہ کو بھی چاہیے کہ سب کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے اور اس کے مقتدی بن جائے بحض خز اللہ ہُی خا جینا یہ ہے توحید کے بعد رکھا بیان ہے جی اور یہ ترغیب بھی ہے حضرت اور جب کہ لیا اللہ پاک نے پکا وعدہ پیغمبروں سے لما آتے تو کم تشریح ہے ایک بول رہا ہے دو بول رہے ہیں باقی سارے چپ بیٹھے تشریح ہے